السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر تیئیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ما تشكرون پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے ایسا اللہ جس نے تمہیں کان دیے جن سے تم سن سکو تمہیں آنکھیں دی جن سے تم دیکھ سکو تمہیں دل دیے جس سے تم سوچ سکو اور سمجھ سکو یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود تم بہت ہی اللہ تعالیٰ کی کم شکر گزاری کرتے ہو نہ شکری کرتے ہو اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتے ہو صدق اللہ العظیم